چوکٹ سے جھکا ہو گر بکتے چوکٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو کالا کہیں سجدے میں آ ہو جتنی ہو کالا تھی سجدے میں آ ہو میں کیوں کہوں مجھ کو یہ آتا ہو آتا ہو وہ دیجئے جس نے میرے گھر براد مقبول ہیں اب رو کے اشارے سے دعائیں مقبول ہیں اب رو کے اشارے سے دعائیں کیوں تیر کا مادار نو بوت کا خاپا کیوں تیر کا مادار نو بوت کا خاپا دے اس کو دام نظر بھی پھیر لے جو تش نئے دیدار تیرا ہو پھیر لے جو تش نئے دیدار تیرا ہو بھی چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت رکھے مجھ کو تیرا درد محبت بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت جائے وہ دل جسے ارمان دبا ہو جائے وہ دل جسے ارمان دبا ہو جائے وہ دل جی سے دوا ہو جب دینے کو بھی کائے سہرے کنویں گدایا جب دینے کو بھی کائے سہرے کنویں لب پر یہ دعا تھی میرے منگتا کا بھلا ہوئے منگتا بھلا ہو تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے کر کے ادب ورنہ کہیں ہم پہ پھیلا ہو کر کے ماں ادب ورنہ کہیں ہم پہ ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا بھی اور خود کہیں ڈالیے اپنے لگے یا بخش کا دے ڈالیے اپنے جا بخش کا دے ڈالیے اپنے یا بخش کا اے جا رہے دل درد حسن کی بھی ہو دے ڈالیے اپنے لگے بخش کا گزار جا رہے دل میرے علم کی بھی ہو